پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو